وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلْ اور ہم کھینچ کر نکال دیں گے جو ان کے سینے میں ہوگا غل میں سے یہ آٹھویں میں پارے میں گزر چکا یہ کیا ہوگا دو شخص جنت میں جائیں گے مگر آخر دنیا میں پڑوس میں رہتے تھے کھٹ پٹ ہو جاتی تھی آپس میں ایک پیشے کے لوگ تھے آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی تھی اب وہ دونوں کی ٹینشن آپس میں ایک نے سنا وہ جنت میں گیا دوسرے نے کہا یار میں نے بھی جنت میں جانا ہے لیکن خام خواہ اس سے لڑائی ہوگی دنیا میں بھی لڑائی رہتی تھی یہاں بھی لڑائی رہ گی فرمایا وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی وہاں ایک دوسرے کے خلاف کینے اور حسد کو اور بغض کو کھینچ کر ہم نکال دیں گے وہاں لڑائی کا مادہ ہی نہیں کوئی کسی سے لڑے گا نہیں اخوانا بھائی بھائی ہوں گے اللہ سرور متقابلین سور تختوں پر ہوں گے پلنگوں پر ہوں گے سریر کی جمع متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے دنیا میں جب مجمع بڑا ہوتا ہے تو پھر کرسیاں آگے پیچھے لگتی ہیں کچھ پیچھے لوگ کچھ آگے لوگ اور پھر سارے سامنے دیکھ سکیں پھر کبھی پیچھے کی کرسیاں اونچی کی جاتی ہیں آگے کی نیچی کی جاتی ہیں کبھی اسٹیج کو بہت اونچا کیا جاتا ہے جنت میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں سب کے سب لوگ آمنے سامنے بیٹھیں گے گول میز کانفرنس لیکن ایسا کیسے ممکن ہوگا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں یہ پریشانی ہم کو دنیا میں نظر آتی ہیں اللہ کے لیے کیا پریشانی لا یمسہم فیا نصب نہیں چھوئے گی ان کو وہاں پر کوئی تھکاوٹ یہ تیسری نعمت جنت کی تھکاوٹ بالکل نہیں آدمی کام کرتے کرتے جو اس میں سستی سی آتی ہے اس کو تھکاوٹ کہتے ہیں وہاں جب کام ہی نہیں تو سستی کہاں سے آئے گی تھکاوٹ کہاں سے اور نہیں ہے وہ وہاں سے نکالے جانے والے جنت میں آدمی چلا جائے یہی تین ہی باتیں اس کے ذہن میں آ سکتی ہیں پہلے آ سکتا ہے کہ یار جنت میں تو چلا جاؤں لیکن پڑوسی سے خام خام وہاں لڑائی ہوگی فرمایا لڑائی بالکل نہیں کہا ٹھیک ہے جنت میں چلا جاؤں لیکن کام کر کر کے تھک گیا دنیا میں کہا وہاں کوئی کام ہی نہیں کوئی تھکاوٹ ہی نہیں کہا ٹھیک ایسی مزے کی جگہ لیکن پھر اگر وہاں سے نکل گیا تو ایک لاکھ سال تک بھی یہ ڈر ہی رہے گا کہ پتہ نہیں لاکھ سال کے بعد تو نکال دیں گے نا کہتے ہیں نبے سال کے ہیں ایگریمنٹ ہو گیا نوے سال پٹے پر زمین لے لی تو بیچارہ نوے سال کتنی پشتیں پشتے گزریں گی لیکن وہ اس کو ڈر رہتا ہے کہ ہم سال ہیں یار پتہ نہیں کیا بنے گا اس کے بعد کیا بنے گا اس کے بعد پتہ نہیں کیسے حالات آئیں گے تو یہ ڈر انسان کے دل میں رہتا ہے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں وہاں سے کوئی نکلے گا ہی نہیں اب سنیے میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اوپر آپ نے دیکھا کچھ شیطان کے بندے اور کچھ رحمان کے بندے شیطان کے بندے جہنم میں گئے رحمان کے بندے جنت میں گئے اس سے اللہ کی دو شانیں سامنے آئیں نبی عبادی بتا دیجئے میرے بندوں کو انی الغفور الرحیم کہ میں انا میں ہی تو میں ہی تو الغفور بہت بخشنے والا ہوں الرحیم بہت مہربان ہوں یہ میری ایک صفت ہے بہت بخشنے والا بہت مہربان ہوں مگر بخشنے والا کس کے لیے جو بخشش مانگے رحیم کس کے لیے جو رحم کا طلبگار ہو جو مجھ میرے ہاں اپیل کرے رحم کی میرے ہاں کوئی رحم کی اپیل کبھی رد ہی نہیں ہوتی ہے سمجھتے ہیں نا رحم کی اپیل آج رحم کی اپیل کی جاتی ہے وہ یاد بھی عرض کر چکا کہ قتل کسی کا ہوا قتل کسی نے کیا بچے کسی کے یتیم ہوئے اور رحم کی درخواست کسی کیا پیش ہوئی اور معافی کوئی دے رہا ہے اسی کو پنجابی کہتے ہیں نانی خزم کرے دو طرح چھٹیاں پڑے ظلم کسی کے ساتھ ہوا معافی کوئی دے اسلام اس کا روادار نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے بچے معاف کریں گے ہوگا معاف ورنہ اگر امیر المؤمنین معاف کرے گا تب بھی معاف نہیں ہوگا ایک تو یہ صفت ہے میری اور دوسری وہ انذاب یو العذاب العلیم اور یہ کہ میرا عذاب العذاب العلیم وہی تو دردناک عذاب ہے وہ نبی ہوں آنزفی ابراہیم اور بتا دیجیے میرے بندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں اللہ کی دو صفتیں بیان ہوئیں ایک صفت اس کی رحمان الرحیم ہونے کی غفور و رحیم ہونے کی اور دوسری صفت اس کے عذاب کے دردناک ہونے کی ایک ہی واقعہ ہے آگے اس کا ایک پہلو غفور الرحیم ہونے والا اور دوسرا پہلو سخت عذاب والا چند فرشتے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اس کی رحیمیت کی صفت کا اظہار ہوگا بڑھاتے میں ان کو بچہ ملے گا اور وہی فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کی نافرمان قوم کے پاس جائیں گے ان پر وہ عذاب نازل ہوگا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما یاد کیجئے جب وہ فرشتے داخل ہوئے تھے ان کے پاس فقالوا سلاما تو انہوں نے سلام کہا تھا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجلون بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں اور ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ شروع میں نہیں ڈر رہے تھے سورہ ہود میں پڑھانا کہ شروع میں تو انہوں نے سمجھا مہمان اور وہ بچڑا تیار کر کے لے آئے اب جب ان کے سامنے کھانا رکھا اور وہ کھانا نہیں کھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام پریشانی میں ہیں کیا چکر کھانا نہیں کھاتے ہیں وہاں ڈر کا ذکر نہیں تھا میں نے کہا تھا آہستہ آہستہ پھر ڈر لگنے لگ گیا اور انہوں نے ڈر کا اظہار بھی کر دیا وہاں کا او جیسا منہم خیفہ دل دل میں ڈر محسوس کیا لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈر بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ آخر میں اس کا اظہار کیا صاف کہہ دیا بھائی ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے چکر کیا ہے تمہارا ان نا کو وجلون بے شک ہم تم سے وجلون ڈرنے والے ہیں دو لفظ ہیں ڈرنے کے لیے عربی میں دو کیا بہت لفظ ہیں ایک لفظ خوف بھی ڈرنے کے لیے ہے اور ایک لفظ وجل بھی ڈرنے کے لیے ہے خوف کس ڈر کو کہتے ہیں ڈر تو ہوتا ہے آدمی کے اندر مگر اندر اندر ڈرتا رہتا ہے بے شک وہ ڈر کا اظہار نہیں کرتا اور وجل کس ڈر کو کہتے ہیں جس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم انہوں نے کہا ڈر یہ مت انا نبشرك بغلام علیم بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بغلام علیم ایک جاننے والے بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں دو بیٹے عطا ہوئے ایک حضرت اسماعیل ایک حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے بڑے بیٹے ان کی صفت بیان کی قرآن کریم نے غلام حلیم برداشت کرنے والا بیٹا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صفت بیان کی غلام علیم جاننے والا بیٹا انہوں نے برداشت کیا کیا برداشت کیا کہ گلے پر چھری رکھ دی گئی مگر اللہ کی فرما فرم برداری سے منہ نہیں موڑا اور حضرت اسحاق علیہ السلام غلام علیم ہیں خود جانتے ہیں اور اولاد میں ہزاروں نبی ہوں گے وہ سب کے سب اصحاب علم ہوں گے قال على الكبر فبما تبشرون وہاں تھا کہ حضرت سارا کو اس پر تعجب ہوا اور ان کا مجھے ہمیں خوشخبری دیتے ہو اور وہاں ہے کہ خوشخبری بھی حضرت سارا کو دی اب دونوں مقام کو جوڑ لیجیے قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے کہ خوشخبری حضرت سارا کو دی مگر مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں تو دونوں کو خوشخبری ملی حضرت سارا نے بھی تعجب کیا اور زیادہ ہی کیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا اعلی بشر فرمایا کیا تم مجھ کو خوشخبری دیتے ہو اعلی اس کے باوجود کہ ہم مسن الکبر چھو چکا ہے مجھ کو بڑھاپا لگ گیا ہے مجھ کو بڑھاپا بیما تو بشیر ہوں تو تم کاہے کی خوشخبری دیتے ہو تو بیما وہ کون سی چیز ہے تو بشیروں جس کی تم خوشخبری دیتے ہو اس بڑھاپے میں بچہ ہوگا قالوا بشرنا بالحق انہوں نے کہا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یقینی طور پر بالحق کا لفظ موقع سے ترجمہ بدلتا ہے کبھی اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا با مقصد اور یہاں ہوگا یقیناً سچی بات بتا رہے ہیں مذاق کی بات نہیں ہے آپ کو خوشخبری آپ کے بیٹا ہوگا فلا تکم من کون تو آپ نہ ہو جائیں مایوس ہونے والے لوگوں میں سے فرمایا مایوس نہیں ہو رہا ہوں میں تو یہ حیران ہوں کہ اس بلاتے میں بچہ ہوگا قال ومن من رحمت فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وَمَنْ يَقْنَقُ اور کون مایوس ہوگا میرے رحمت ربی اپنے رب کی مہربانی سے اِلَّا لون سوائے گمراہ ہونے والے لوگوں کے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں اپنے رب کی مہربانی سے اللہ کا بندہ جس کو اس مالک پر ایمان ہے وہ اس کی رحمت سے کہیں مایوس ہوگا رحمت سے مایوس نہیں ہوں بلکہ حیرانگی یہ ہے کہ اس بڑھاپے میں بچہ ہوگا میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے انداز سے سمجھ گئے کہ ان کا یہ اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد کوئی اور ہے کیا انداز ہو سکتا ہے یعنی اگر خوشخبری دینی ہو تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے اتنے سارے فرشتے کس لیے آ رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون فرمایا فما خطبكم خطب کے معنی اصل مسئلہ اصل کام تمہارا اصل مقصد کیا ہے ایوہ المرسلون اے بھیجے ہوئے فرشتوں ارسلنا الى قوم مجرمین انہوں نے کہا بے شک ہم کو بھیجا گیا الى قوم مجرمین جرم کرنے لوگ والے لوگوں کی جانب الا آل لوت سوائے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر والوں کے انا لمنجوہم مجمعین بے شک ہم بچا لینے والے ہیں ان کو اجمعین سب کے سب کو مجرم لوگوں کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے کون ہیں مجرم لوگ یہ صدوم والے مجرم ہیں حضرت لوت علیہ السلام جن کی طرف آئے تھے وہ مجرم ہیں ان سب کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں ہاں حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی آگ ان کی حفاظت ہم کریں گے سوائے ان کی بیوی کے قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے طے کر رکھا ہے بے شک وہ ہے لمن الغابرین ضرور بھی ضرور پیچھے رہنے والوں میں سے اور پیچھے رہنے کی تفسیر عرض ہو چکی اس پر عذاب آئے گا وہ تو جائے گی تب بھی پیچھے رہے گی ورنہ گھر سے ہی نہیں نکلے گی باقی سب کی ہم حفاظت کریں گے اور قرآن پاک سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے فما وجدنا غیر المسلمین ہم نے ایک گھر کے سوا وہاں کوئی فرما برداروں کا گھر نہیں پایا اب اس ایک گھر میں کتنے لوگ تھے میں نے عرض کیا کہ بائبل کی روایت کو سامنے رکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ دو بیٹیاں تھیں واللہ عالم ہم نہیں اس کو کہیں گے کہ وہ سچی ہے فلما جاء آل المرسلون چنانچہ یہاں تو یہ کام ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری مل گئی اور جو اللہ کی دو صفتیں تھے ایک غفور الرحیم ہونے کی اس صفت کا اظہار ہو گیا دوسری صفت ہے ان عذابی هو العذاب العلیم اب اس صفت کا اظہار ہونا ہے فلما جاء آل لوطن المرسلون تو جب آئے وہ فرشتے آل لوطن لوت علیہ السلام کی آل کے پاس آئے المرسلون بھیجے ہوئے فرشتے قال انکم قوم منکرون فرمایا حضرت لوت علیہ السلام نے بے شک تم قوم ایسے لوگ ہو جو اجنبی سمجھے جاتے ہو اجنبی قسم کے لوگ ہو اوپرے قسم کے لوگ ہو کہاں سے آئے ہو اور ہم پیچھے پڑ چکے یہ شروع میں نہیں کہا پہلے تو ان لوگوں کو باہر دیکھا ان کو اپنے ساتھ لے آئے دعوت کا انتظام کرنے لگ گئے قوم کو پتا چل گیا قوم حملہ کر کے آ گئی اس کافی دیر کے بعد کہا کہ تم اجنبی لوگ لگتے ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں جب دیکھا تو دل میں سوچا اجنبی لوگ ہیں یہ ہیں یا ان سے کہہ بھی دیا کہ اجنبی لوگ ہیں البتہ اس کے بعد لے کر کے آئے دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اور میں نے اسی موقع پر کہا تھا کہ کو غور سے پڑھیں نہ حضرت لوت علیہ السلام غیب جانتے ہیں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غیب جانتے ہیں وہ دعوت کا انتظام کرتے ہیں اور لوت علیہ السلام بھی پریشان ہیں مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے ان کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر یہ انتظام کرتے قالوا بل جینا کا بیما قانوفی ہیم ترون انہوں نے کہا بل بل کے جینا کا ہم آپ کے پاس آئے ہیں بیما ان چیزوں کو لے کر کانو ہی ہم ترون جن کے بارے میں یہ شک کر رہے تھے اور وہ کب کہا جب قوم نے حملہ کر دیا قرآن کریم کبھی بعد کی بات پہلے بیان کرتا ہے اور پہلی بات بعد میں بیان کرتا ہے ابھی کچھ باتیں باقی ہیں اس کے بعد یہ بات آتی لیکن اہمیت کی بنیاد پر پہلے بیان کر دیا کہ پوچھا تم اجنبی لوگ ہو کہا اجنبی لوگ نہیں ہم فرشتے ہیں اللہ کی اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں اور کس میں شک کر رہے تھے عذاب میں وہ کبل حق و انا لوگ اور بے شک ہم آپ کے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ اسری رات و رات لے جائیے آپ بھی اہلی کا اپنے گھر والوں کو بھی کئی من منل رات کے ایک ٹکڑے میں رات کے ایک حصے کو ہوتے ہوئے کچھ حصہ باقی رہے رات آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل نکل جائیے یہاں سے یعنی سہری کے وقت میں وَتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ اور آپ پیچھے چلیے اتَّبِعْ تا اتباع کیجئے رہی ان کی پیٹھوں کی یعنی آپ ان کے پیچھے چلیے یہ جمع کا انداز قرآن پاک کا اس انداز اس سے لگتا ہے کہ جو وہ بات ہے کہ صرف دو بیٹیاں درست نہیں ہیں زیادہ لوگ ہیں وہ تبھی ادبا اور آپ ان کے پیچھے چلیے کس لیے تاکہ کوئی مڑ کر کے بار بار نہ دیکھے آدمی جہاں رہتا ہے جہاں سے الگ ہو اس جگہ کی یاد تو آتی ہے اس کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہیں گے اور پیچھے مڑنے کی اجازت نہیں جو مڑے گا اس پر عذاب آئے گا اور پھر جس عذاب کے لیے کہا گیا کہ عذاب آنے والا ہے تو ذہن میں آئے گا آیا کہ نہیں دیکھیں ذرا کیسے عذاب آ رہا ہے آپ پیچھے رہیے بڑے آدمی کا روب ہوتا ہے تو جب آپ پیچھے ہوں گے تو کوئی مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا ولا الف مِنْكُمْ تم اور نہ متوجہ ہو پیچھے کی طرف منکم تم میں سے احد کوئی بھی وہ اور چلے جو حیث مرون جہاں کا تم کو حکم دیا گیا ہے کہاں کا حکم دیا گیا تھا کہا گیا ہے شام کا حکم دیا گیا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں پذین لالی کل امرا اندا بہ مخصوم مسم مسمحین پذا یا کے فیصلہ کرنا اور جب اس کے بعد الہ آئے تو مانا فیصلہ کر کے سنا دینا تو قزینا کا مانا کیا نکلا اور ہم نے فیصلہ کر کے ان کو سنا دیا حضرت علیہ السلام کو ذالک الامر اس معاملے کا فیصلہ کر کے سنا دیا ہو گیا فیصلہ کیا ان رہا الای کہ ان سب لوگوں کی جڑیں جڑ مختون کاٹی جانے والی ہے مصبحین صبح سویرے ہی صبح ہوتے ہی لفظی معنی اس حال میں کہ یہ صبح کے وقت میں داخل ہو رہے ہوں گے یعنی بس ادھر سے صبح ہو رہی ہوگی اور ادھر ان کی جڑ کٹ جائے گی اور آگے آئے گا مشرقین سورج کے چڑھتے ہوئے ادھر کا صبح ہوتے ہوئے وہاں کا سورج کے چڑھتے ہوئے تو دونوں چیزوں کو جوڑ لیجئے ان کی تباہی کا آغاز ہوگا صبح سویرے ہی وہ پھٹتے ہی اور اس کا خاتمہ ہو جائے گا انجام ہو جائے گا معاملہ تمام ہو جائے گا سورج کے چڑھتے ہوئے اور آگے شہر کے لوگ شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے ایک دوسرے کو خوشی کی خبر دیتے ہوئے انہا اولا فلا تفضحون حضرت لوت علیہ السلام نے فرمایا انہا الافی بے شک یہ سب کے سب لوگ ضعیفی میرے مہمان ہیں فلا تف تو تم مجھے رسوا نہ کرو وطق اللہ اور ڈرو اللہ سے ولا تخزونی اور تم مجھے رسوا نہ کرو دونوں لفظوں کا اردو میں ترجمہ رسوا کرنا کرتے ہیں تو کیا کچھ فرق ہے کہتے ہیں ہاں فرق ہے آدمی اندر اندر ہی اپنے آپ کو سمجھا میں نظریل ہو گیا رسوا ہو گیا میں تو شرمندہ ہو گیا میرے ساتھ عجیب معاملہ پیش آ گیا اس کو کہتے ہیں خز اور دوسروں کے سامنے آدمی اپنی خفت محسوس کریں کہ دیکھو سب کے سامنے برسر میدان برسر اسٹیج مجھے یہ شرمندگی اٹھانی پڑی اس کو کہتے ہیں فضیحت ان مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو یہ کیا کہیں گے اور پھر وقت اللہ ڈرو اللہ سے ولا تخونی اور میرے لیے شرمندگی کا یہ سامان فراہم نہ کرو نہ مجھے رسوا کرو کیا کر رہے ہو اولا اولم عن العالمين عجیب جواب اسی پر آگے تبصرہ ہوگا نا پاگل ہو گئے قالوا اولم نن ہا العالمين انہوں نے کہا کیا ہم نے روکا نہیں تھا تجھ کو منع نہیں کیا تھا تجھ کو عن العالمین دنیا جہان سے تو سب کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے جہاں سے کوئی بندہ ہے اسی کو اپنے گھر لے کر آ جاتا ہے تجھے منع نہیں کیا تھا لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول مت رکھو زیادہ تعلقات مت رکھو اور پردیسیوں کو اپنے مت ٹھہراؤ ہا اولا بناتی کن تم فائلی فرمایا ہائے ہا اولائی بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں کن تم فاعلین اگر تم ہو کچھ کرنے والے اگر نہیں باز آتے ہو تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو لوگو کچھ تو اپن سے کام لو یہ تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں اس کام کے لیے یہ ہیں تم کیا کر رہے ہو انهم لفي سكرتهم يعمهون تیری عمر کی قسم انہم بے شک وہ لفی سکرتہم اپنے نشے میں یعمہون بھٹک رہے تھے اللہ اکبر کیا نقشہ کھینچا قرآن کریم نے تیری عمر کی قسم ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ شرابیوں نے شراب پی رکھی ہو اور ان کو سمجھایا جائے مگر ان کو کچھ پتا نہ چلے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور وہ جھوم رہے ہوں اسی طرح ان کو خواہشات کا نشہ چڑھا ہوا تھا اس نشے میں مست تھے عذاب ان کے سر پر آ چکا ہے فرشتے عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں اور یہ فرشتوں پر حملہ آور ہو گئے لا عمرو کا عمرو کا عمر بھی کہتے ہیں عمر بھی کہتے ہیں لا عمرو کا تیری عمر کی قسم اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے کسی اللہ کیوں قسم کھاتا ہے ظاہر ہے وہ تصور نہ کیجئے ہم قسم کیوں کھاتے ہیں تاکہ مخاطب ہم کو سچا سمجھے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ غلط بیان ہی کر رہا ہے تو پروردگار یہ تو نہیں سوچ رہا ہے کہ مخاطب مجھے جھوٹا سمجھے گا اس لیے بات کو پکا کروں نہیں یہ کلام کے اندر ایک زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کلام کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے عربی میں اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو اگلے مضمون کے لیے بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے انشاءاللہ یہ دوسرے مقام پر قسم کا لفظ آئے گا وہاں اس کی تفصیل آئے گی آپ یہاں اتنا ہی سمجھیں کہ یہ کلام میں زور پیدا کرنے کا ایک انداز ہے البتہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے اگر قسم کھائی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ بتا رہا ہے جس طرح وہ پاگل ہو گئے تھے اسی طرح یہ بھی پاگل ہوئے ہیں مکہ والے آپ کی زندگی گواہی دے رہی ہے کہ یقیناً وہ پاگل ہیں اور مکہ والے بھی اسی طرح پاگل ہو گئے ہیں ان کو بھی نشہ چڑھا ہوا ہے دیکھتے ہیں سب کچھ مگر اس کے باوجود مانتے نہیں لیکن یہاں ایک بحث چل پڑی کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے بخاری کی میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احلف بغیر اللہ فقد اشرکا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا تو اللہ کیوں کھا رہا ہے اور یہاں تو آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہے کہیں سورج کی کھاتا ہے کہیں چاند کی کھاتا ہے کہیں دن کی کھاتا ہے کہیں رات کی کھاتا ہے کہیں تین کی کھاتا ہے کہیں زیتون کی کھاتا ہے کہیں حادل البلد الامیر کی قسم کھاتا ہے جگہ جگہ الگ الگ قسمیں کھاتا ہے پروردگار تو پروردگار کیوں قسم کھاتا ہے پروردگار کو اس قانون کے ضابطے میں نہیں لایا جا سکتا یہ بندوں کے لیے ضابطہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں صرف اللہ کی قسم کھائیں اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی قسم کھانے کو کہا فقط اشرا کا اس نے شرک کیا بے شمار لوگ قسم کھاتے رہتے ہیں آپ کے سر کی قسم کوئی کہتا ہے آپ کے گھٹنے کی قسم اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہا کس کس چیز کی قسمیں کھاتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے فقط اشرا کا اس نے شرک کیا پتہ ہی نہیں شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں لیکن ایک اور بحث بھی ہے یہاں کہ کیا قرآن کی قسم غیر اللہ کی قسم کھائے تو قسم شمار ہوگی کا شمار بھی نہیں ہوگی قسم اور کھانے والا گنگار بھی ہوگا تو قرآن کی قسم کھانے سے قسم ہوگی شمار تقریباً فقہ جمہور فقہ اس بات کے اوپر ہیں کہ قرآن کی قسم ہو جائے گی اس لیے کہ جب کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے وہ اللہ کی صفت کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کی صفت کی قسم کھانے سے تو قسم ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے خدا کی عظمت کی قسم اس کے جلال کی قسم اس کی کبریائی کی قسم اس کی وحدانیت کی قسم اس کی قدرت کی قسم تو یہ قسمیں تو ہو جاتی ہیں تو قرآن چونکہ اس کا کلام ہے تو اس کے کلام کی قسم کوئی کھائے تو قسم ہو جاتی ہے لیکن اس کا کفارہ کتنا ہے وہ ذرا غور سے سنیے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کتنا کفارہ فرمایا قرآن کی آیتیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ تو ایک مرتبہ اگر کہے گا قرآن کی قسم اور توڑے گا پھر تو اس قسم کا کفارہ دینا پڑیں گے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کفارے ایک کفارہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں غلام آزاد کرنا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا دس کو کپڑے پہنانا یا تین روزے رکھنا تو اگر کوئی قرآن کی قسم کھا کر کے توڑ دے فرمائے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کفارے ادا کرے لاکھوں روزے رکھے ہوئے چھ ہزار اور چھ کو تین سے ضرب دو اٹھارہ بیس ہزار دن کے روزے رکھے اب پتا چلے گا کیسے قسم کھائی تھی لیکن دوسرے تمام فقہ نے کہا غلطی تو اس نے کی ہے لیکن قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا کفارہ نہیں بلکہ مجموعی طور پر ایک ہی کفارہ ادا کرے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا اگر یہ اچھا طریقہ نہیں قسم کھانے کا فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو پکڑ دیا ان کو ایک چیخ نے مشرقین سورج کے طلوع ہوتے ہی جو کام فجر کے طلوع ہوتے شروع ہوا تھا سورج کے طلوع ہوتے وہ پورا ہو گیا تو ان کو چیخ نے پکڑا یہ عذاب تو قوم عاد پر قوم سمود پر اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا ان پر یہ عذاب کیسے آ گیا فرمایا ان کے اوپر چار قسم کے عذاب آئے تھے ایک عذاب یہ صحیح کا فضا کے اندر ایک چیخ اور پھر زمین کے اندر ایک زلزلہ اور پھر پوری زمین اوپر اٹھائی گئی اور اوپر سے نیچے پٹکی گئی اور اوپر سے پتھروں کی بارش کتنے ہو گئے تین عذاب ہو گئے اور چوتھا عذاب فتمسنا اعینہم ہم نے ان کی آنکھوں کو مون دیا جو لوگ حملہ کر کے آئے تھے گھر کے اندر سب کے سب اندھے ہو گئے نہ آنکھیں رہی نہ آنکھوں کی جگہ رہی فجعلنا تو بنا دیا ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ وامترنا علیہم من سجیل اور برسایا ہم نے ان کے اوپر حجارتا پتھر من سجیل سنگ گل کے پتھر برسائے ان کے اوپر کنکری کے پتھر برسائے بتا چکا سجیل کنکری اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اصل میں یہ فارسی کا لفظ معرب ہے اصل میں مطلب سنگ گل سنگ گل کے معنی پتھر کی مٹی کی کنکریاں وہ ان کے اوپر برسائی گئیں اور بعد حضرات نے کہا نہیں سجیل کے معنی سجل سے نکلا رجسٹرڈ رجسٹرڈ کیے ہوئے پتھر ان پر پڑے ہر پتھر پر لکھا ہوا تھا کس کو کس کے سر میں لگنا ہے ان نفیزہ لکھا یاتن بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں للمتوسمین متوسمین کے معنی کیا اصل میں وسم کے معنی نشان لگانا نشان لگانے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں تو نشان لگانے کون لگائے گا جو بہت گہری نگاہ سے دیکھے گا اس لیے ایک ترجمہ کیا گیا گہری نگاہ رکھنے والوں کے لیے اور ایک ترجمہ کیا گیا عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے وہ انہا لب مقیم اور بے شک یہ یہ یہ کون یہ لوت علیہ السلام کی قوم کی بستی لبی سبیل مقیم ضرور بھی ضرور ایک آباد راستے پر ہے مقیم راستے پر ہے قائم راستے پر ہے یعنی ایسے راستے پر نہیں کہ جس پر کوئی چلتا نہیں بلکہ یہ نیشنل ہائی وے پر واقع ہے کون سی نیشنل ہائی وے مکہ المکرمہ سے جب تجارت کے قافلے چلتے تھے اور وہ شام جاتے تھے تو ان سدومیوں کی بستی کے پاس سے ہو کر یہ ڈیڈ سی اور بحر میت کے پاس سے گزرتے تھے اور بار بار ان کے قافلے گزرتے تھے صبح بھی گزرتے تھے رات بھی گزرتے تھے اور اس بستی کو دیکھتے تھے مگر عبرت حاصل نہیں کرتے تھے ان نفیزہ علی کلا آیا بے شک اس میں نشانی ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے لیکن جو ماننا ہی نہیں چاہے اس کے لیے کیا نشانی وہ انسان اصحاب اللہ کا دل اور بے شک ایکا والے ان یہ اصل میں مخفہ من بے شک اور بے شک ایکا والے بھی ضرور بھی ضرور ظالم تھے کون ہیں ایکا والے عرض کر چکا حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے قرآن کریم کبھی ان کو اصحاب مدین کہتا ہے اور کبھی ان کو اصحاب ایکا کہتا ہے اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کیا یہ دو قومیں تھیں عرض کیا جا چکا بعض حضرات کہتے ایک ہی قوم تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبوس ہوئے تھے جو لوگ ان کے شہر میں رہتے تھے ان کو اصحاب مدین کہتے تھے جو جنگل کے پاس رہتے تھے ان کو اصحاب عیقہ کہتے تھے اور یا یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے ناگپور میں کمی زیادتی کرتے تھے ان لوگوں کو اصحاب مدین اور ڈکیتیاں ڈالتے تھے جنگل میں بیٹھ کر کے لوگوں کو لوٹتے تھے اس لحاظ سے ان کو اصحاب عیقہ کہتے تھے گویا ایک ہی قوم کے دو لقب تھے زیادہ تر مفسرین اس بات پر ہیں کہ نہیں دو قومیں تھیں مدین والے الگ تھے اور جنگل کے پاس رہنے والے جو ڈکیتیاں ڈالتے تھے وہ الگ تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف تشریف لائے تھے فانتقمنا منہم تو ہم نے ان سے انتقام لیا بدلہ لیا وَإِنَّهُمَا ان نہما لبی امام اور بے شک یہ دونوں کے دونوں لفی امام مبین ضرور واضح قسم کے امام پر ہیں امام کے کیا معنی امام کے معنی رہنما امام کے معنی عمال نامہ اور امام کے معنی ایک راستہ اب طریق وہ ایک واضح راستے پر ہیں ایک نیشنل ہائی وے پر واقع ہیں یہ دونوں بستیاں لوت علیہ السلام کی قوم کی بستی بھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم قریب قریب ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ تیسری قوم کا نام سنو اور یقیناً جھٹلایا اصحاب الحجر حجر والوں نے المرسلین پیمبروں کو جھٹلایا حجر والوں نے یعنی قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کی طرف تو ایک ہی پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے پھر پیغمبروں کو جھٹلانے کا مطلب ایک پیغمبر کا انکار کرنا گویا سارے پیغمبروں کا انکار کرنا ہے جو ایک کا منکر گویا وہ سب کا منکر ہے وہ آتی نا آیاتینا آیا اور ہم نے دی تھی ان کو آیا اپنی نشانیاں فکانو و معرضین مگر وہ ان سے اعراض کرتے تھے ان سے رہے کیا کرنے والے تھے ہماری نشانیاں آئیں دیکھی انہوں نے نشانیاں اور وہ ناکا بھی آئی مگر اعراض کیا اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے وہ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں کو بیوتن گھر بنانے کے لیے آمینین امن میں رہنے کے لیے یوں بھی ترجمہ کیا گیا کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے امن کی حالت میں امن کے ساتھ بے خوف و خطر جیسے کہ کبھی موت نہیں آئے گی اس لیے پہاڑوں کے اندر محفوظ قسم کے قلعے بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ان پر تو کوئی نہ حملہ کر سکتا ہے نہ ان کو زلزلہ نقصان دے سکتا ہے نہ ان کو کوئی اور چیز نقصان دے سکتے یہ تو بڑے مضبوط پہاڑ ہیں اور گھر بھی ہمارے بڑے مضبوط اور دوسرا معنی یہ کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے امن میں رہنے کے لیے مقصد تھا کہ ہم امن سے رہیں لیکن اگر یہ مانا ہو تو دوسرے مقام پر قرآن کریم کہہ چکا ہے بیکار کام کرنے کے لیے اور تفریح کرنے کے لیے تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ جو رہنے کے لیے گھر بناتے تھے میدان میں سہولت نم پڑ چکے آخر پارے میں لیکن پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے کس لیے ایک تو تفریح کے طور پر اور دوسرے یہ کہتے تھے کہ کبھی کوئی مصیبت آئے گی میدان میں تو پہاڑوں میں آ کے رہیں گے فَأَخَذَتْهُمُ آ تو پکڑا ان کو بھی ایک چیخ نے مصبحین اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے صبح سویرے فَمَا اغنہن عَنْهُمْ تو نہیں کام آیا ان کے ماں کان یکسبون جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے کماتے تھے مطلب جو یہ محفوظ قسم کے انہوں نے قلعے بنائے تھے زمین دوز قسم کے گھر بنائے تھے پہاڑوں کو تراش کر کے اندر بنائے تھے جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو ان اندر کے پہاڑوں کے بیچ کے گھروں نے بھی ان کو کوئی نفع نہیں دیا سب کے سب اپنے گھروں میں اوندا منہ پڑے رہ گئے وما خلقنا خلق والارض وما بينهما اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وما بينهما اور ان کے بیچ کی چیزوں کو الا بالحق مگر با مقصد پیدا کیا کیا مطلب یہ قوم ہلاک ہوئی کیوں ہلاک ہوئی اس لیے کہ یہ زمین و آسمان کسی مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اور مقصد کیا ہے ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تو انسان اپنے مالک کو یاد کرے اور جب اس مقصد کو بھول جاتا ہے انسان اور پھر حدوں کو کراس کر دیتا ہے پھر اس کا وہ حشر ہوتا ہے جو پچھلی قوموں میں دیکھا لیکن یہ آخری نہیں وہ ان سا تلا اور بے شک قیامت آنے والی ہے الصَّفْحَ الجمیل تو آپ درگزر کیجئے خوبصورتی والا درگزر کرنا درگزر کیجئے آپ اعراض کر لیجئے چھوڑ دیجئے میں بتا چکا اس کا معنی کیا ہے اس کے اوپر سزا دینے کے لیے پریشان نہ ہوں ان کی تکلیفیں دینے کے اوپر آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ ان کو سزا دی جائے تصور ہی نہ کیجئے لیکن یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے گا ان کے الفاظ پر غور نہ کیجئے بلکہ ان کو دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے دعوت الفاظ سے درگزر کیجئے ان کے ستانے سے درگزر کیجئے ان رب الخلاق العلیم بے شک تیرا رب وہی تو بہت زیادہ پیدا کرنے والا العلیم بہت جاننے والا ہے اس کو معلوم ہے کس کو کب مٹایا جائے گا کس کے اوپر کب عذاب آئے گا اور سنو اس کے علم کی نشانی وہ بڑے علم والا ہے اس کے علم کا مظہر اس کا قرآن ہے کیسے پتا چلے کہ پروردگار زبردست علم والا ہے کہا اس قرآن کو پڑھ کر دیکھو نا اس کے اندر علم کے کتنے سمندر ہم نے رکھے ہیں جس اس کی کتاب کے اندر علم کے اتنے سمندر ہیں تو کتنے بڑے علم کا مالک ہوگا خود وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ یقیناً ہم نے دیا آپ کو دی ہم نے آپ کو سبع من المسانی بار بار دہرائی جانے والی سات سب عن سات من المسانی بار بار دہرائی جانے والیوں میں سے وہ کون ہے بار بار دہرائی جانے والیوں میں سے جمہور امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مراد کون ہے سورہ فاتحہ کیونکہ اس کی آیتیں سات ہیں اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے نے کہا کہ سات آیتوں سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے اور اس کے بعد آگے چھ آیتیں ہیں یہ پہلی آیت اور اس کے آگے چھ آیتیں یہ ملا کر کے سب اہم ہے لیکن جمہور امت نے کہا نہیں الحمد پہلی آیت ہے اور سراط اللہ انعمت کا علیہم یہاں بھی ایک آیت ہے اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آخری آیت ہے تو کس طرح الحمد سے لے کر ولدالین تک کل کتنی آیتیں ہو گئیں سات آیتیں یہ سات آیتیں ہم نے آپ کو دی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں یہ مالک الملک کے علم کا مظہر ہیں اس کو دیکھ کر سمجھو کہ وہ کتنے بڑے علم کا مالک ہے والقرآن العظیم یہ بھی دی ہم نے آپ کو اور عظمت والا قرآن بھی دیا ہم نے آپ کو عظمت والا قرآن زبردست قرآن آپ کو عطا فرمایا صحابہ میں سے حضرت ابو سعید ابن المعلا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن عظیم اور سور فاتحہ دونوں ایک ہی ہیں مطلب یہ آپ سے تفصیلی ہے ہم نے آپ کو سور فاتحہ عطا فرمائی ول قرآن العظیم اور قرآن دیا یعنی بار بار پڑھی جانے والی یہ چیز عطا فرمائی سور فاتحہ دہرائی جانے والی اور عظمت والی اور بار بار پڑھی جانے والی ایک ہی سور فاتحہ کو پورا قرآن کہا گیا پوچھا پورا قرآن کیوں کہا اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے پورے قرآن کا میار کر چکا ابن کثیر کا یہ جملہ بھی کہ سر القرآن الفاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ سور فاتحہ وہ سر الفاتحہ تہاد الکلمہ اور سور فاتحہ کا نچوڑ نعبد و ایاک نستعین یہ کلمہ اس کا نچوڑ ہے تو جن حضرات نے نوز باللہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ بات کہی کہ سور قرآن میں آئی نہیں نہیں سمجھے آپ کچھ حضرات جب آدمی ضد پر اڑ جاتا ہے تو یہی باتیں سوچتی ہیں اس کو ایک بحث ہے علمی بحث ہے خیر ہمارا اس سے کیا تعلق وہ کیا کہ قرآن کریم کہتا ہے لعلكم ترحمون جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کے سنو وہ ان ستو اور چپ رہو لعلکم ترحمون تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو ایک طبقہ سمجھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے آدمی قرآن نہ پڑھے چاہے امام آستہ پڑھ رہا ہو چاہے زور سے پڑھ رہا ہو دوسرے طبقے نے بعض روایات کی بنیاد پر کہا کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف سری نمازوں میں جہری نمازوں میں تو میں نے صحابہ کی اولاد میں سے کسی کو پڑھتے ہی نہیں دیکھا ہے تو آخر صحابہ نے تو تربیت کی تھی ان کی اگر پڑھنا ضروری تھا تو ان کو کیوں نہیں بتایا تھا کہ امام کے پیچھے پڑھیے گا خیر یہ ایک علمی بحث تھی لیکن انہوں نے لوگوں کو بےکوبا جب کہا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ چپ ہو کر کے سنو انہوں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے مگر قرآن کو سنو نا سورہ فاتحہ تو قرآن سے الگ ہے کہا قرآن سے الگ کیسے کہتے کو پہلا پارا کہاں سے شروع میم اور آخری پارا ونناس یہاں ختم ہو گیا سورہ فاتحہ تو اس کے بیچ میں آئی نہیں جبکہ ابو سعید کیا کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن یہاں مراد ہی قرآن سے سورہ فاتحہ ہے لا تمدن عینیک نہیں ما متعنا متا ازواجا ازوا میں نے عرض کیا تھا کہ آخر میں قرآن کریم کی عظمت کو بتایا جائے گا لیکن جمہور کی تفسیر یہی ہے کہ سور فاتحہ الگ مراد ہے اور والقرآن العظیم الگ مراد ہے ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور سورہ فاتحہ کیا پورا قرآن کریم عطا فرما دیا اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو عطا فرمائی تو ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا ایک تقاضہ ہے کیا لا تمدن نہیں کا مد یا مد لمبا کرنا نہ لمبا کیجیے آپ دونوں آنکھوں کو اور ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیے پلک چھپک کر نہ دیکھیے کدھر علامہ متانا بھی ہیں اس چیز کی طرف متانا بھی ہیں جو زندگی گزارنے کا ہم نے سامان دیا ازواجا منہم ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو ازواجا مختلف قسم کے زوج سے مراد یہاں پر قسم منہم ان میں سے مختلف قسم کے کون سے لوگ کچھ تجارت کرنے والے کچھ ملازمت کرنے والے کچھ مزدوری کرنے والے کچھ فیکٹریوں والے کچھ دوسرے کچھ تیسرے ان کو جو ہم نے دنیا دی ہے اس دنیا کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں یہ ساری کی ساری دنیا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے آپ کو اتنی بڑی نعمت مل چکی ہے آج اس کی طرف ایک نگاہ نہیں دیکھنا اور یہی حکم ہوگا اس آدمی کے لیے جس کو اللہ اپنی کتاب کا کوئی حصہ دے دے کسی کو قرآن پاک کے الفاظ یاد ہو جائیں کسی کو قرآن پاک کے پڑھنے کا انداز یاد ہو جائے اور کسی کو اس کے معانی اور مفاہیم یاد ہو جائیں اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے اور پھر اگر وہ کمینی دنیا کی طرف دیکھے اور دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے اور کسی آدمی جس کو دنیا ملی اس کو اپنے سے اوپر سمجھے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے گویا وہ قرآن کی توہین کر رہا ہے یہ ایسا ہو گیا کہ جیسے آپ نے کسی آدمی کو کھانے کے لیے وازوان دیا بہترین قسم کے کھانے پکائے ستائیس قسم کا کشمیری نے گوشت پکایا مگر جموں والے کھو دال جڑی رہے سدا نال انہوں نے کہا وہ سڑی ہوئی دال تو دی نہیں تمہیں تو کشمیری تو سر پٹک کے رہ جائے گا آئے افسوس اتنا کچھ خرچہ کیا تیرے لیے تجھے پھر وہ دال یاد آ رہی ہے اتنی بلند نعمت جس کو مل گئی قرآن کریم اور پھر وہ کمینی دنیا کی طرف دیکھے یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور کیا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ غم نہ کیجئے ان کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو شاعر اور مجنون اور کیا کیا القاب دیتے ہیں مت ادھر دھیان دیجئے وقت جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ آپ کو کہا گیا آپ کو بھی بتایا گیا اور امت کے سر پر عوردہ لوگوں کو بتایا گیا جماعتیں کس طرح جڑتی ہیں ادارے کس طرح جڑتے ہیں افراد کس طرح جڑتے ہیں اس کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے فرمایا دشمن کیا کہتے ہیں اس مت ڈالو گلبوسی کے اس جذبے میں چپ جاتے ہیں کچھ کانٹے بھی جو پھولوں کو چومتا اس کو کانٹے چپتے رہتے ہیں اب کانٹوں سے الجھ جائیں گے تو پھولوں کی خوشبو کہاں سے آئے گی ہاں وقت الجنا للمؤمنین ایمان والوں کے لیے آپ اپنے پروں کو جھکا کر کے رکھیے جنا حق کے لفظی منع پر اور مراد یہاں پر بازو بازو کو جھکا دیجئے اب اس کی کیا تعبیر کریں آپ کہ ایمان والوں سے اس طرح شفقت سے پیش آئیے کہ آپ کی پیار کی باہیں ہر وقت میں کھلی رہیں جس طرح آپ تصور کیجئے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کس طرح باہیں کھول کر کے رکھتی ہے آ میرے لال آ میرے چاند اور بعض نے تو کمال ہی کر دیا کہا کہ یہ مرغی کے چوزوں کے ساتھ تشبیح ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے چوزوں کو بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے جو جو ایمان لاتا جائے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اس طرح ہو جس طرح پرندے کا اپنے چوزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پروں میں چھپاتا ہے ان کو چھپا لیجئے اتنے پیار اور شفقت سے پیش آئیے اسی سے یہ جڑ کر کے رہیں گے اسی سے جماعتیں بنتی ہیں جو بھی جماعت کا سربراہ اس راز سے واقف ہوگا اس کی جماعت نہیں ٹوٹے گی وَقُلْ اند النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور آپ فرما دیجئے بے شک میں ہوں ان النذیر المبین میں ہی تو ان نذیر المبین صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے میں تو صاف صاف بتانے والا ہوں کما انزلنا للمقتسمین الذین جعلوا القرآن عما كانوا يعملون یہ آیت بھی مشکلات قرآن میں سے اس کی کئی انداز سے تفسیر کی گئی ایک انداز جو مشہور انداز ہے وہ تفسیر عرض کرتا ہوں پہلے اوپر فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا تئینہ کا سب امین المسانی ہم نے آپ کو سور فاتحہ عطا فرمائی اور ہم نے آپ کو پورا قرآن عطا فرمایا یہ قرآن آپ کو کیسے ملا کما جیسا کہ ان المقتسمین ہم نے نازل کیا تھا اپنا کلام مقتسمین اب بانٹنے والوں پر کون تھے وہ بانٹنے والے آپ سے پہلے جو اہل کتاب تھے جنہوں نے اپنی کتابوں کو بانٹ رکھا ہے ابھی ہم سورہ انعام میں پڑھ رہے ہیں جعلوا له قراطیس جنہوں نے کتاب کے ورقے بنائے ہوئے ہیں کچھ کو ظاہر کرتے ہیں کچھ کو چھپاتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ مناسب اس کو ظاہر کرتا ہے جو سمجھتا ہے غیر مناسب اس کو چھپا لیتا ہے ان بانٹنے والوں پر بھی ہم نے جس طرح اپنا کلام نازل کیا تھا اسی طرح ہم نے آپ کے اوپر اپنا قرآن نازل کیا اللہ عزین جنہوں نے بنا رکھا ہے القرآن کو اپنے قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے عزت ان کی جمع عظیم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا رکھا ہے لیکن القرآن سے مراد اب یہ قرآن نہیں بلکہ ان کی کتاب اس طرح ہم بات کرتے ہیں نا آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جیسے عیسائیوں کا مولوی ہوتا ہے نا عیسائیوں کا مولوی ہوتا ہے کہ پادری ہوتا ہے لیکن کہنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں برادران وطن کا ہندو بھائیوں کا جو مولوی ہوتا ہے نا ان کا مولوی ہوتا ہے ان کا تو پنڈت ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے اپنے نام ہیں لیکن جب وہ گفتگو کریں گے ہمارے لیے تو وہ کہیں گے جس طرح مسلمانوں کا پنڈت ہوتا ہے نا مراد ان کا سربر آوردہ آدمی ان کے مذہب کا جاننے والا تو اسی طریقے سے جب قرآن نے کہا کہ جس طرح ہم نے اپنا کلام نازل کیا تھا بانٹنے والوں پر عیسائیوں اور یہودیوں پر جنہوں نے اپنے قرآن کو اس قرآن کو نہیں اپنے قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے اسی طرح یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے کوئی حیران ہے کہ آپ پر کیسے وہی نازل ہوتی تھا اس طرح نازل ہوتی جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی جس طرح حضرت داود علیہ السلام پر ہوئی فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو تیرے رب کی قسم ہم ضرور بزرور ان سے پوچھیں گے سب کے سب سے كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کے بارے میں جو کیا کرتے تھے ابھی یہی ترجمہ رہنے دو دوسری نشست میں دوسرا ترجمہ عرض کروں تاکہ یہ بیٹھ جائے دماغ میں فسدا بما میں تو عمر آپ کو یہ قرآن مل چکا سورہ فاتحہ مل چکی کیسا مل چکا فرمایا جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر آسمانی کتابیں آتی تھی اسی طرح یہ قرآن آ گیا ہے اور جو انکار کرتا ہے ان سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا اور جو اس کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں کوئی جادوگر کہہ رہا ہے کوئی اس کو سحر کہہ رہا ہے ان سے ضرور پوچھا جائے گا آپ کا کیا کام ہے جس کو قرآن مل جائے فسدا بھی محتو عمر وہ آردان المشرقین فسدا کوئی لفظ نہیں جس کے ذریعے سے اس کا ایک لفظ میں ترجمہ کر دیا جائے فضا اردو والے ترجمہ کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر آپ پہنچا دیجئے صاف صاف کہہ دیجئے کلم کھلا کہہ دیجئے بیما اس چیز کو تو مرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ پہنچا دیجیے آپ وار جان المشرقین اور مشرقین کی باتوں سے اعراض کیجیے ان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دیجیے ان کی دھمکیوں کی طرف بھی کوئی توجہ نہ دیجیے لیکن اس کا لفظی معنی صدع یصدع کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور بطور خاص کس کو توڑنا شیشے کو توڑنا توڑنے کے معنی آپ سب حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا یہ دیکھو ٹکڑے ہونے کے معنی میں آ گیا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے جھکتا ہوا متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا تو صدا کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو شیشے کو توڑنا اس کے ساتھ کئی راز چھپے ہوئے ہیں پوری دنیا کا باطل لگتا بڑا مضبوط ہے مگر شیشے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے جس طرح شیشہ ٹوٹتا ہے اس طرح ایک حق ہو کی صدا لگا دیجئے گا پوری دنیا میں ایک اللہ کے کلام کی صدا بلند کیجئے گا یہ شیشے کی طرح چور چور ہو جائے گا اور شیشے کی خاصیت کیا ہے جب ٹوٹتا ہے تو پھر جڑتا نہیں باطل ٹوٹے گا تو پھر جڑے گا نہیں اور بعد نے یوں بھی ترجمہ کیا توڑ دیجئے پوری دنیا کے باطل کو اور لوگوں نے باطل کو حق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جیسے حق کو سمجھتے ہیں ایسے باطل کو کہتے ہیں ہاں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک رستے بکھرے بکھرے منزل کٹھی ٹھیک توڑ دیجئے ان کو الگ الگ کیجئے فرمایا یہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے فسدا بما ماتو مر آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اس کے ذریعے سے جس کے ذریعے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کس کو ٹکڑے کیجئے گا وہ چھپا ہوا ہے وہ آردان المشرقین اور مشرقین سے اعراض کیجئے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے ان کی دھمکیوں پر بھی دھیان نہ دیجئے کیوں ان کافی نا کل مستحزین ہم آپ کے لیے کافی ہیں المستحزین مذاق اڑانے والوں کی طرف سے جو آپ کی مذاق اڑاتے ہیں ہم کافی ہیں آپ تنہ تنہا ہیں کوئی فرق نہیں الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر کون ہے مذاق اڑانے والے الذین یجعلون جو بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرے معبود جنہوں نے دوسرا معبود بنا رکھا ہے اللہ کے ساتھ ان وہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہم کافی ہیں ان کی طرف سے نمٹنے کے لیے يَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے کون غالب آتا ہے باطل ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے اور یقینی طور پر کیسا ٹوٹا آپ نے آٹھ تیئیس سال کے بعد بائیس سال کے بعد نہ اکیس سال کے بعد اعلان فرمایا آپ نے فرمایا ان شیطان قد عیسائی دفیع جزیرت العرب آج شیطان مایوس ہو گیا اب جزیرت العرب میں اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا خالد بن ولید کو جب آپ نے بھیجا وہ عزا کو توڑنے کے لیے اس کا بت توڑنے کے لیے تو پھر آپ نے کیا فرمایا کہ بس اب کوئی عزا نہیں ہے اور وہ توڑ کر آگے پوچھا کیا دیکھا کہا کچھ ملنگ دیکھے کچھ مجاور دیکھے اور ان کو بھگایا اور وہاں کچھ جھونپڑے شونپڑے تھے اور کچھ نشان بنے ہوئے تھے غیر اللہ کہ وہ مٹا کے آ گیا اور میں نہیں نہیں ابھی تو وہ باقی رہ گئی عزا وہ کیا ہے کہا وہ ایک جنی ہے جو کبھی ظاہر ہوتی ہے کبھی چھپتی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتی ہے شرک کی دوبارہ جاؤ اب جو دوبارہ تشریف لے گئے تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور اپنے سر میں راکھ ڈال رہی ہے کوئی نہیں تیرا پرسان حال مر گئے اب تجھے کون پوچھے گا اب جو خالد ابن ولید آگے بڑھے تو ایسے کر کے بال بکھرے ہوئے ان پر حملہ آور ہوئی ایک تلوار گھمائی دو ٹکڑے ہو گئے واپس آئے فرمایا اب کیا دیکھا فرمایا اب یہ دیکھا ہاں یہ وہ جو دنیا کو لوگوں کو بے وقوف بنا رہی تھی اب کوئی نہیں اس کو پوچھے گا کیسا ٹوٹا باتیں اور ہر اس شخص کو یہ مطالبہ ہے قرآن کا جس کو قرآن نصیب ہو جائے فسدہ بھی ماتوں صاف صاف کہو توڑ دو اللہ دین یہ جالون اللہ علہ ناخر کافی ہے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کے لیے جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود سمجھتے ہیں فسو ان قریب وہ جان لیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ ان کا یزیق يَقُولُونَ صدر آپ کا دل دکھی ہے آپ پریشان ہوتے ہیں ہمیں یقیناً معلوم ہے وَلَقَدْ نَعْلَمْ اور ہم ضرور جانتے ہیں اَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ اس بات کو کہ بے شک تنگ ہو رہا ہے آپ کا سینہ بھی ما یقولون ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا نا ذہنی ٹارچر اس کے لیے کوئی لفظ نہیں کیا کہیں گے اس کو ذہنی کوفت میں مبتلا کرنے کے لیے ایسا سے کمپنی میں مبتلا کرنے کے لیے وہ جانتے آپ شاعر نہیں ہیں مگر جان بوجھ کر کے شاعر کہو پاگل کہو دیوانہ کہو جادوگر کہو مجنو کہو کاہن کہو کبھی نہ کبھی تنگ ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے اس دعوت کو ہم جانتے ہیں اس سے آپ کا دل ٹوٹ آپ غمگین ہیں آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے آپ گھبرائیے مت فصب بحمد ربک کا کیسے مقابلہ کریں مسائل کا فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیے اشن روپی تو تو کا مطلب آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے آپ غمگین ہیں اس کو غم کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ من الساجدین اور آپ ہو جائیے سجدہ کرنے والوں کے میں سے ہر وقت میں اپنے مالک کے آگے چھکے رہیے سجدہ کرتے رہیے تسبیح کرتے رہیے یہی چیزیں انسان کو مقابلے کے لیے تیار کرتی ہیں واب اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ عقل یقین یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس وہ بات جس کا آنا یقینی ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ موت یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرمائیں جس کا ہونا یقینی ہے وہ وقت تک جب تک آتا تب تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیے لگے رہیے اللہ کی عبادت میں یہی چیز آپ کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے گی اور یہ آپ کو کہا گیا امت کو بھی سنایا گیا صدق اللہ مولانا العظیم